بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم الدرس الثالث تیسرا سبق احمد و احمد کم طالبا فی فصلکم یا علی تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں اے علی فی فصلنا اربعت عشر طالبا ہماری کلاس میں چودہ طالب علم ہیں الطلاب فی فصلنا اکثر ہماری کلاس میں طلبہ زیادہ ہیں شر طالباً اس میں انیس طالب علم ہیں یا علی علی مسم طالب الجدید امسی اس نئے طالب علم کا کیا نام ہے جو کل آیا ہے علی علی اسمہ اسامہ تو اس کا نام اسامہ ہے وہ طویل جدا وہ بہت لمبا ہے علیسا کا رالی کا کیا بات ایسے ہی نہیں ہے آ کیا لئیسا نہیں کا کا اسی طرح کیا اسی طرح نہیں ہے علی علی بلا کیوں نہیں یہ اصل میں اگر کوئی سوال منفی میں ہو منفی جملہ میں تو اس کے جواب میں بلا کہا جاتا ہے نام کی بجائے بلا علی کا کے جواب میں نام کی بجائے بلا ہاں ایسا ہی ہے کیوں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو وہ طویل جدن وہ بہت لمبا ہے ولا کن حامد اور لیکن حامد اس سے زیادہ لمبا ہے اطول طالب کی فصلینا یقیناً وہ لمبا ترین طالب علم ہے یعنی سب سے زیادہ لمبے قد کا طالب علم ہے ہماری کلاس میں اور من طالب علم فی فصل اور تمہاری کلاس میں سب سے زیادہ لمبا طالب علم کون ہے اطول طالب علم یہ اس میں تبدیل ہے اور اس کے بعد من کی پریپریشن نہیں ہے یہ سپرلیٹو ڈگری کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اطول طالب علم فی فصل ابراہیم طویل ترین ہماری کلاس میں طویل ترین طالب علم ابراہیم ہے دفتر کا ہادہ یا احمد کیا یہ آپ کی کاپی ہے اور احمد ان خطہ کا جمیل جدن یقیناً تمہارا خط بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ جو اللہ چاہے یعنی جو اللہ چاہے کسی کو خوبی عطا فرما دے شکرن یا علی یو شکریہ علی خطی جمیل میرا خط خوبصورت ہے اور خطو کا اجمل اور تمہارا خط زیادہ خوبصورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم